الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین ریڈیو ٹاک شو دل سے کہ آپ کے میزبان آصفہ صدیقی اور جمال صدیقی السلام علیکم اور اطہر صدیقی السلام علیکم اور ہمارے آج کے مہمان مسلم کمیونٹی سینٹر کے صدر جناب طارق ملحان صاحب موجود ہیں السلام علیکم سامعین ہمارا شو ٹیلی فون پر لائیو سننے کے لیے ڈائل کریں seven seven two four four four four seven four four four caller I D number ہے three zero five one nine pin number ہے ون پاؤنڈ کی انٹرنیٹ پر لائیو سننے کے لیے ڈبلو ڈبلو ڈبلو دل سے ٹاک ریڈیو ڈاٹ کام اور ای میل کے لیے فون نمبر اور ویب سائٹ پر آپ ہمارا دوسرا پروگرام سروں کی کھانا کریٹو دھنک بھی سن سکتے ہیں جمعہ کی شب ساڑھے دس بجے نشر ہوتا ہے جو انس مرتضیٰ اور سمیع احمد پیش کرتے ہیں پاکستان ٹائمز پڑھیے ایک معیاری اخبار ہے پاکستان ٹائمز جی سامعین جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق ملحان صاحب تو ہم ان سے ابھی تھوڑی دیر میں گفتگو کرتے ہیں ہمیں ایک چھوٹا سا بریک چاہیے اور اس کے بعد ہم آپ سے دوبارہ مخاطب ہوتے ہیں اطر بھائی آپ نے ماشاء اللہ اتنے کم وقت میں اتنی ترقی کون سا جادو چلا دیا جادو ارے جادو نہیں یہ کمال ہے پاکستان ٹائمز کا پاکستان ٹائمز کا کیا مطلب بھائی میں نے بھی اوروں کی طرح پاکستان ٹائمز میں اشتہار دینا شروع کر دیا ہے جی ہاں کاروبار کی ترقی کے لیے اشتہار اور اشتہار کے لیے Pakistan seven seven three nine seven three five seven seven three three three five five one Akhtar نہیں معلوم جب آزادی کیا ہے بہت معلوم جب آزادی کیا ہے یہ کیوں چھٹی منائی جا رہی ہے ارے بھائی کیا ہوا یہ کچن میں دھواں دھواں کیسا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا سارا سالن جل گیا ہے اور مہمان آنے کا ٹائم ہو گیا ہے تم ہی بتاؤ کیا کریں ارے اتنا جھنجھٹ پالنے کی کیا ضرورت تھی بازار میں الادین فوج کے علاج مرچ سے تیار کردہ کھانوں کے پیکٹ دستیاب ہیں فریزر سے نکالیں اور تین منٹ میں کھانا تیار نہاری قورمہ بریانی جم کباب سبزی آلو مٹر یوں نہیں ہے ہر طرح کے دیسی کھانوں کے پیکٹ دستیاب ہیں اور قیمت بھی نہایت مناسب ہے اور مہمانوں میں تمہاری تعریف بھی ہو جاتی کہہ دینا میں نے بنائے ہیں مزید تفصیلات کے لیے شکیل کو کال کریں seven seven three six three eight one five zero zero اور ان کا ویب ایڈریس بھی بہت آسان ہے یو S A Zabiha Halal dot com Aladdin frozen food بہرو سبزواری بہت اچھے مصرع ثانی تو کمال ہے رو رو کے آج کہتی ہے ایسے رو رو کے ایسے رو رو کے آج کہتی ہے دودھ پر کیوں نہیں ہے بال آئی pleasant travel Etihad airline اور ٹرکش ایئر لائن اور اس کے علاوہ سامعین ابھی جو آپ نے سنا یہ لوز ٹاک کے وہ فنکار ہیں جو تیس اکتوبر کو یعنی بروز جمعہ شکاگو تشریف لا رہے ہیں اور گیٹ وے تھیٹر میں ان کا پروگرام ہے تیس اکتوبر کو نہایت ہی شاندار پروگرام ہے امریکہ کے تمام شہروں میں بہت کامیابی کے ساتھ پروگرام انہوں نے کیے ہیں اور کافی لوگوں نے پسند کیے ہیں اس سے پہلے بھی شکاگو میں ہو چکا ہے سروت صدیقی صاحب نے یہ پروگرام کروایا تھا اور پبلک کے بےحد اصرار پہ سروت صدیقی صاحب دوبارہ ان کو لے کر آ رہے ہیں جن میں انور مقصود معین اختر بہرو سدواری غازی باجید شہزاد رضا اور آپ کے اور دوسرے فنکار جو ہیں وہ تمام تشریف لا رہے ہیں لوز ٹاک اور لوز مشاعرہ تیس اکتوبر کو یاد رکھیں اس کا ٹکٹ ہے پچیس ڈالر اور پینتیس ڈالر اور یہ گیٹ وے تھیٹر میں ہوگا تیس اکتوبر کو تو آپ لوگ ضرور یاد رکھیں اور اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے ضرور آئیں سروا صدیقی سے آپ اس کے بارے میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں سروا صدیقی کا نمبر ہے seven seven three two six two three nine two four تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ضرور تشریف لائیں جی آصفہ کیا کہہ رہی تھی آپ یہ لاسٹ ٹائم جو لوز ٹاک شو جو ہوا تھا وہ بہت اچھا ہوا تھا بہت انجوائے کیا تھا لوگوں نے جبھی وہ اس سال آ رہے ہیں اور اس میں انہوں نے کچھ اور فنکاروں کا اضافہ کیا ہے تو سامعین ابھی آپ سے جو ذکر کر رہے تھے مسلم کمیونٹی سینٹر کا جو جناب طارق ملانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی ان سے بات کریں گے مسلم کمیونٹی سینٹر کا قیام انیس سو انہتر میں عمل میں آیا اور اس ایم سی سی نے بہت سی خدمات انجام دی ہیں ابھی ابھی ہم اس کے بارے میں ان سے بات کریں گے تو جی اطہر بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے کچھ آپ جی بتائیں تو تارک مراد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں کمیونٹی میں لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا ان کا تعارف کرا دوں جی ضرور تارک مراد صاحب نے کراچی یونیورسٹی سے بی کام کیا رولر یونیورسٹی سے بی ایس اور یہوز یونیورسٹی سے ہی ایم بی اے کیا فائننس میں M A economics U I C سے کیا اور پی ایچ ڈی کے لیے پالیسی انالیسس کے لیے post graduate U I C سے ہی رہے اور ٹوئنٹی فائیو ایئرس کا تقریباً جو ہے سٹی آف شکاگو کا ان کا تجربہ ہے مختلف پوسٹز انہوں نے ہولڈ کیے ہیں سٹی ٹریجرار اور کنٹرولر وغیرہ کی ریسنٹلی جو ہے ایم سی سی کے پریزیڈنٹ ہیں اس کے علاوہ یو آئی بی کیپٹل کے بھی پریزیڈنٹ ہیں تو صاحب میں آپ سے کچھ پوچھوں گا کہ آپ کچھ ڈسکرائب کریں گے کہ جی اپنے بارے میں اور ایم سی سی کے بارے میں اور ایم سی سی کے پروگرام اور ان کے سروسز کے بارے میں شکریہ صدیقی صاحب السلام علیکم سامعین تو عارف تو آپ نے کروا ہی دیا تو میں نے نائنٹین ایٹی ون سے سٹی ہال میں کام شروع کیا تھا اور ڈسمبر ٹو تھاؤزنڈ فائیو میں as controller C F O میں ریٹائر ہو گیا and then I join the private یہ سیکٹر ہے یو آئی بی کیپیٹل جو کہ Unicorn investment bank based in Bahrain اس کی سبسیڈیری ہے اور یونیکان انویسٹمنٹ بینک جو ہے وہ انٹرنیشنل بینک ہے ان کے آفیسز کولالمپور میں ہیں ٹرکی uh, میں ہیں کویت دبئی اور Saudi Arabia headquarter Bahrain میں آف کورس ہماری انویسٹمنٹ پاکستان میں بھی ہیں وہ دعود اسلامی bank we are majority shareholders اور ایک ڈیری پروڈکٹ میں بھی ہیں تو اس طریقے سے اب یہ میں نے جوائن کیا تھا ان کو ڈسمبر ٹو فائیو میں تو میں ایم سی سے کافی عرصے سے جب سے آیا ہوں یہاں پہ نائنٹین سیونٹی ٹو سے گاہے بگاہے منسلک رہا ہوں اور ماشاء اللہ میرے چاروں بچے وہاں سے انہیں تعلیم حاصل کی ہے ان کے سنڈے اسکول سے تو لیٹ ایٹیز میں اور ارلی نائنٹیز میں میں نے مختلف کمیونٹیز میں کام کیا ہے پھر میں نائنٹیز میں ٹریئر بھی تھا ڈائریکٹر بھی رہا ہوں تو اب سم ہاؤ تو ہماری جو ہے ایم سی سی کی سلیکشن پروسیس ہے وہ شورا کے ہے شورا کے تھرو ہے اور کوئی الیکشن لڑتا نہیں بلکہ کمیونٹی اس کو ریکمینڈ کرتی ہے نام آتا ہے تو اس سلسلے میں دو ہزار سات میں میرا نام بھی آیا تو تو میں نے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا تو تو میں اس سال سے مطلب دسمبر ٹو تھاؤزنڈ سیون میں الیکشن ہونا تھا لیکن کسی صاحب نے ایک ممبر نے لا سوٹ کر دی اس کی وجہ سے الیکشن ایک مہینے کے لیے ڈیلے ہو گیا تو پھر جج نے اس کو الاؤ کر دیا کہ بھی آپ دوبارہ الیکشن لڑ سکتے ہیں جنوری ٹو تھاؤزنڈ ایٹ میں تو اس وقت سے میں پریزڈنٹ ہوں ایم سی سی کا یہ دو سال کی ٹرم ہوتی ہے تو ان شاء اللہ یہ دسمبر دو ہزار نو میں ختم ہو جائے گی ان شاء اللہ ہاں۔ تو یہ ایم سی سی کے پروگرامس کے بارے میں بتا رہے تھے آپ کہ یہاں جی۔ پر اسکول فل ٹائم بھی ہے اور پارٹ ٹائم بھی ہے جی، جی۔ تو ذرا بتائیں گے آپ اس بارے میں کہ یہ کیا اچھا اگر آپ ایم سی سی کے بائی لاز دیکھیں تو اس میں جو اوپننگ سینٹینس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ the purpose of this corporation is to carry on religious charitable and educational activities in conformity with the religion of Islam تو اس سلسلے میں شروع سے ہی بچوں کی تعلیم پہ بڑا زور دیا گیا ہے اسپیشلی اسلامک تعلیم پر تو یہ جو وہ ہم اسے پارٹ ٹائم اسکولز کہتے ہیں ان کے پروگرام سنڈے کو بھی ہیں سیٹرڈے کو بھی ہیں اور ڈیورنگ ویک بھی ہیں تو ہمارے سات اسکول پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں جس میں تقریباً ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ پروگرام جو ہیں وہ صرف زیادہ تر ریلیجیس ایجوکیشن ہے تو وہ کوئی بورڈ آف ایجوکیشن یا کہیں سے اپروو نہیں ہے لیکن نائنٹین ایٹی نائن میں ہم نے یہ مارٹن گروو میں فل ٹائم اسکول خریدا جو کہ اپ ٹو ایٹتھ گریڈ ہے تو ماشاء اللہ وہاں پہ اس سال تقریباً ساڑھے تین سو سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں اور وہ اس کا اسٹینڈرڈ وہی ہے جو اسٹیٹ آف کا ہے تو وہ بورڈ وغیرہ سارے اپروو ہیں تو بینگ اے مسلم جو ہے وی شوڈ پیپل کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ وہاں اسلام کے اسکول میں بھیجیں ہاں بالکل جی الحمد للہ اس وقت ہم نے اس سال ہم نے کچھ دس کمرے نئے ایڈیشن ایڈ کیے ہیں اس اسکول میں تو آل آف اے سڈن ہمارے اس سال ہمیں تقریباً ایٹی ایٹی فائیو اسٹوڈنٹس زیادہ رکھنے پڑے تو اب ہمارے پاس گنجائش بھی نہیں ہے بٹ آپ کیوں انکریج کریں شاء اللہ وی ول ٹرائی ٹو ہاں جی اور اس کے علاوہ جو یہ آپ دوسرے اور جو پروگرامس ہیں جو ہیلتھ پروگرام ہے جی یہ اس بارے میں کچھ بتائیں گے آپ ہمارے یہاں یہ جو ایم سی سی کی جو سپریم باڈی ہے وہ تو جنرل باڈی ہے تو اور بائی لاز میں بھی ہمارے تقریباً ہمارے پاس کوئی تیس پینتیس کمیٹیز ہیں جو کہ مختلف شعبوں کو رن کرتی ہیں تو اس میں دو کمیٹی ایسی ہیں ایک ہے ہیلتھ اویئرنیس اور دوسرا ہے آؤٹ ریچ اینڈ انٹرفیتھ تو ہیلتھ اویئرنیس کو ڈاکٹر عبدالغفور اور ڈاکٹر اظہر قادر ان کے انچارج ہیں چیئرمین اینڈ کو چیئرمین تو ماشاء اللہ وہ ہماری ایم سی سی کے علاوہ بھی دوسرے بھی ریلیجس اداروں میں جا کے کمیونٹی سینٹر میں جا کے لوگوں کی اسکریننگ وغیرہ فری کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ چیک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم ہے تو یہ کمیونٹی کو سروس فری پرووائڈ کی جاتی ہے اور اگر پھر ڈپینڈنگ آن دی نیچر کے بھی کس کس بھی انسانوں کو ضرورت ہے تو وہ ان کے پھر آگے ریفر کر دیتے ہیں دوسرے یہ آپ کا پروگرام ایک اور ہے یہ سوشل پروگرام جو آپ کے سسٹرز اور یوتھ کے لیے ہے تو یہ کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ ہاں ہمارے یہاں ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں ان میں بائی لاز ہم نے دو یوتھ ڈائریکٹر رکھے ہوئے ہیں جن کی عمر اٹھارہ سے پچیس سال ہونی چاہیے اور پھر دو سسٹرز کی پوزیشن رکھی ہوئی ہیں لیکن سسٹر اس کے علاوہ بھی الیکشن لڑ سکتی ہیں اینڈ دیر کین بھی ہمارے جو Um, چوبیس ڈائریکٹر ہیں ان میں سے they can get all the positions if they want to تو تو یوتھ میں ہمارا ماشاء اللہ یہ یوتھ کیمپ بڑا مشہور ہے جو کہ سسٹر میری علی چیئر ہیں اس کی وہ اس کو کنڈکٹ کرتی ہیں بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں تو اور یوتھ جو ہیں ہماری وہ اپنے نوجوانوں کے لیے پروگرام کرتے ہیں اسلامی پروگرام اسلامک لیکچرر بلاتے ہیں سیمینار کرتے ہیں جی, جی۔ طارق صاحب ایک سوال کرنا ہے آپ سے کہ ایم سی سی میں جو اسکول ہے اس میں بچوں کی کیا یعنی کس عمر سے کہاں تک بچے نا وہاں پر داخلہ لے سکتے ہیں سنڈے اسکول آپ کے یہاں ہیں جی ہاں اس کے سلسلے میں ہاں جی ہمارے سنڈے اسکول ماشاء اللہ پانچ سال سے شروع کر دیتے ہیں جی تو یہ گیارہ سال کا پروگرام ہے ماشاء اللہ بچے گیارہ سال تک قرآن شریف وغیرہ اور دوسری اسلامک آئیڈیالوجی ساری یہ چار پانچ مضامین ہیں تو وہ مکمل کر لیتے ہیں یعنی صرف اسلام سے متعلق بتا ہاں جی ہاں، سر اسلام ہاں جی سر جی۔ اسلام کے مطلب کیونکہ جی۔ باقی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے فل ٹائم اسکول میں جائیں گے تو اس میں امیرکن ایجوکیشن کے ساتھ اسلامک ہاں۔ ایجوکیشن بھی ہے جی جی تو تو سنڈے کو ایم سی سی اب شاید آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دو سینٹر ہیں ایک ایم سی سی جو ہے ایلسٹن پہ ہے forty three eighty north Elston اور دوسری ہے ایم ای سی ہم اسے کہتے ہیں مسلم ایجوکیشن سینٹر حالانکہ it's a part of M C C تو وہ فل ٹائم اسکول ہے اس کے ساتھ نئی مسجد اب بنا رہے ہیں انشاءاللہ دسمبر تک کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس میں بھی اسی عمر کے بچوں کا داخلہ ہے کہ پانچ سال کے بچے جی۔ وہاں پہ جا سکتے ہیں جی ہاں جی اچھا, اچھا، میں یہ پوچھا تھا اپنا طارق صاحب کے جی۔ جو بچے یہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں آپ کے اسکول سے جی، تو وہ کیا بورڈ آف ایجوکیشن سے ریکگنائز ہیں جی ہاں بالکل بلکہ وہ بورڈ سے ریکگنائز ہیں جی اور وہ they go to best schools right پھر نائنتھ ٹینتھ اور ہائی اسکول کے لیے دوسرے اسکولوں میں جاتے ہیں اور ہماری کوشش ہے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ان شاء اللہ اسلامک ہائی اسکول بھی اس ایریا میں بنایا جائے جی سامعین اس بات کو نوٹ کریں کہ جو آپ کے بچے اگر ایم سی سی میں تعلیم حاصل کریں گے وہاں پر اسٹوڈنٹ ہوں گے اس اسکول میں داخل ہوں گے تو ان کی حیثیت وہی ہوگی جو عام کسی پبلک اسکول یا پرائیویٹ اسکول کی ہوگی وہ جو وہاں سے گریجویٹ ہوں گے وہ اسی لیول کے ہوں گے جو دوسرے تمام اسکول کے ہوں گے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے طارق صاحب ذہن میں یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ڈگری جو ہے ریکگنائز ہوتی ہے نہیں ہوتی بات ہوتی ہے جیسے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ہے ایجوکیشن کا نا یہ مگر آپ کو پتہ ہے کہ ففٹی سے اوپر جو لوگ ہیں نا ہمارے یہاں کے وہ کمپیوٹر پہ یوز کرتے ہی نہیں ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر یوز کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے بچے جو ہے نا وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں کمپیوٹر <laughs> اس لیے ان کو انفارمیشن مطلب اس بات کی مل نہیں پاتی نا کہ وہ انفارمیشن <laughs> جی، جی۔ جی۔ لیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور اسی بات پہ مجھے مطلب ہوا تھا کہ یار جب یہ بالکل سیم سسٹم ہے جی. تو کیوں نہ اپنے اسکولوں میں داخل کیا جائے بچوں کو بالکل بالکل جی زیادہ بچے آئیں گے جی تو ہمارے مطلب ہے کہ مالی حالات بھی بہتر ہوں گے رائٹ رائٹ پھر پیرنٹس ویسے بھی مدد کریں گے رائٹ تو انشاءاللہ we can we can set up high school ہماری یہ کوشش ہے جی آٹھ تک جو بچہ آٹھویں گریڈ تک ہوتا ہے چودہ سال کا ہم چاہتے نہیں کہ وہ اسی سسٹم کرنٹ سسٹم میں جائے جی. تو وہی مالی وسائل کی وجہ سے سامعین ہاں۔ آپ کو کچھ سوال کرنا ہے اگر طارف ملان صاحب سے جو کہ مسلم کمیونٹی سینٹر کے پریزیڈنٹ ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں seven seven three seven nine two one two four zero seven seven three seven nine two one two four zero ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں جب تک آپ تیاری کر لیں اور سوالات کی تو ارے بھائی ذرا دیوان سے مجھے کچھ لا دیں میں کچھ لانا بھول گئی ارے بھائی رات کے ساڑھے بارہ بج رہے ہیں کون سی دکان کھلی ہوگی دیوان پر آپ کبھی گراسنی لاتے ہی نہیں اس لیے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دیوان پر نایاب مار ٹوینٹی فور آور کھلا ہوتا ہے اچھا ہاں اور ان کا ایڈریس ہے seven seven three two six two nine two zero zero A T M major credit card اور لنک کارڈ کی بھی سہولت ہے ہنڈریڈ پرسینٹ زبیہ حلال میٹ پاکستانی انڈین افغانی اور مڈل ایسٹرن گراسری کے لیے مشہور ہے نایاب نایاب مارٹ ہاں جی میں نے کچھ سوال کرنے پہ جو آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں جی جی ضرور کریں جی, جی، سوال کریں تاریخ بھائی جی سوال یہ ہے کہ جو بچے وہاں پہ جاتے ہیں تو کیا ان کی ماہانہ فیس کتنی ہوتی ہے اور اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ چار سو پانچ سو ڈالر فیس ہے مہینے کی جو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا یہ کون صاحب بول رہے ہیں میں کمال بول رہا ہوں کمال احمد اچھا کمال صاحب شکریہ سوال کرنے کا جی ہم بچوں کی فائنینشیل ایڈ ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور بلکہ جن پیرنٹس کی افورڈ نہیں کر سکتے ہم ان کو اسکالرشپ پورا پرووائڈ کرتے ہیں فل کر دیتے ہیں یا ہاف بھی دے دیتے ہیں فیس جو آپ نے کہا ہے وہ تقریباً صحیح ہے چار پانچ سو ڈالر پر منتھ تو اور کچھ مخیر حضرات نے کچھ ایسے انڈاومنٹ وغیرہ سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں تاکہ غریبوں کی مدد کی جائے تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم ماشاء اللہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اچھا یعنی کہ اس میں آپ نے بتایا کہ اسکالرشپس ہیں کا مطلب کہ جی ہم فائنینشیل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں جی اچھا تو وہ اسکول کے آفس میں ہی وہ فارم جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں وہ مل جی، جائیں گے جی ہاں آپ اسکول کے پرنسپل سے بات کر لیں یا وہاں اسکول کے آفس سے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے بہت شکریہ ایک اور سوال جی، تھا جی، جناب وہ یہ کہ ہمارے کچھ ایک دوست ہیں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ غالباً جو اسلامک سٹڈیز تو صحیح ہے بہت اچھی بات ہے اور سب کو میں سمجھتا ہوں یہ استفادہ کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہر دنیاوی طرف بھی لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ اس طرف بھی بچہ پیچھے نہ رہ جائے تو اس حوالے سے آپ بتائیں گے کہ کیا کیونکہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ تھوڑا سا اس میں پیچھے ہیں اتنا زیادہ اچھا اسٹینڈرڈ نہیں ہے انگلش کا یا دوسرے سبجیکٹ کا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ماشاءاللہ ہمارے بچوں کا ریکارڈ بڑا اچھا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں کافی وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو ایفیلیشن ہے وہ کا جو اسکول ہے نا جو بہت اچھا اسکول سسٹم ہے ونٹکا میں نیوٹریئر تو ان ان سے ان کے اسٹینڈرڈ کا ہے وہ مطلب ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ چلے بہت شکریہ آپ کا آپ کو کوئی سوال کرنا ہے اور اچھا جی بہت بہت شکریہ شکریہ جناب شکریہ جی ایک اناؤنس کرنا چاہ رہی تھی کہ دیوان پہ آشا کمیونیکیشن کے اوپر ایک اپارٹمنٹ ہے دو کمرے کا اور سیکنڈ فلور پہ ہیٹ گیس انکلوڈ نہیں ہے چھ سو پچاس ڈالر اس کا رینٹ ہے شیخ الیاس احمد یہ نومبر کے آخر سے فروری کے آخر تک دینا چاہتے ہیں اور اس میں جو فرنیچر ہے کچن میں بھی سامان ہے ہر چیز ہے اس میں یعنی فرنیش اپارٹمنٹ ہے اور یہ ٹیمپریری رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں اگر کسی کو دلچسپی ہو تو اس نمبر پہ کال کریں شیخ الیاس احمد کو ان کا نمبر ہے seven seven three six seven one seven eight six zero number ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں seven seven three six seven one seven eight six zero ان کا نام ہے شیخ الیاس احمد اچھا R K carpet and flooring inc R K carpet Ravi صاحب سے کانٹیکٹ کریں ان کے یہاں کارپیٹ اینڈ رگ کلیننگ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ خرید بھی آپ خرید بھی سکتے ہیں یہاں سے کارپیٹ ہر طرح کے کارپیٹ آپ کو دستیاب ہیں کمرشل ریزیڈینشیل انڈسٹریل اور انسٹالیشن بھی کرتے ہیں کلیننگ اور ریپیئر بھی کرتے ہیں قالینوں کی تو آپ کے کو قالین کی ریپیئر کرانی ہے یا اس کی کلیننگ کرانی ہے یا آپ نے قالین نیا خریدنا ہے ان کے پاس بڑے اچھے اچھے خوبصورت ڈیزائن کے بہت اچھے اچھے کارپیٹ ہیں آپ ان سے رابطہ قائم کریں کانٹیکٹ کریں روی سے ان کا ایڈریس ہے sixty three forty six north Clare avenue Chicago اور ان کا فون نمبر ہے seven seven three nine eight eight zero three four eight اور شاپ کا نمبر ہے seven seven three seven six one six eight eight eight Ravi صاحب سے کانٹیکٹ کریں آپ کو کسی قسم کا کارپیٹ چاہیے اچھا خوبصورت کارپیٹ آپ کو یہ مہیا کریں گے اور نہایت ہی سستے داموں پہ آئیے ایک کال لے لیتے ہیں ہم ہیلو دل سے ہیلو جی آپ پہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایم ای سی کا جو ہے نا کیا چارجز فیس فی کیا ہے وہاں پہ بچوں کے یہ کس فل ٹائم اسکول کی بات کر رہے ہیں یا کہ آپ Sunday school full day M E C کی بات کر رہا ہوں میں جو کنگر گارڈن سے لے کے مطلب تھرڈ فورتھ گریڈ تک کے کیا فیسز ہیں ہاں یہ جو ہے مجھے ایگزیکٹ نمبر جو ہے وہ تو نہیں ہے لیکن تقریباً تین چار سو ڈالر سے شروع ہوتے ہیں پر منتھ تو جیسے جیسے بچہ اوپر جاتا ہے تھوڑی سی فیس زیادہ ہو جاتی ہے تو تقریب میکسیمم میرا خیال کہ پانچ ہزار تک ہے لیکن یہ کہ کنفرم کر پر منتھ تھری ہنڈریڈ تک ہے ہاں جی تھری فور ہنڈریڈ اچھا اس میں کوئی جیسے آپ بعض اسکولوں میں ہوتا ہے کہ جیسے ٹیکس ریفر وغیرہ آپ کو شو کریں لو انکم والوں کے لیے کچھ اس میں ڈسکاؤنٹ دیا جاتا تو آپ کے پاس ایسی کوئی اسکیم ہے وہاں پر نہیں ہمارے پاس جو ہے اگر کوئی پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کو پارشل ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم ان کی یا تو بچوں کی فیس کم کر دیتے ہیں یا ہمارے پاس ایسے انڈاومنٹ فنڈ ہیں جس سے ہم ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں پیسے بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر فرض کر لیجیے کسی کے ماشاء اللہ دو تین بچے ہیں تو کیا اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ آپ دیتے ہیں اس میں جی, جی، ہاں جی کنسیڈر ہوتا ہے اچھا ہاں جی۔ اچھا میں یہ بات کر رہا تھا وہ ہم لوگ جب ابھی فیشن شو میں گئے تھے لاسٹ ہاں، ویک ہاں۔ میں وہاں پہ جو ہے یہ چاندنی ایکسکلوسو جو ہے انہوں نے اچھا بہت ہاں، بہترین لباس مطلب جی۔ وہاں پہ اور بھی لباس نظر آ رہے تھے مغربی دیسی لباس ہاں، ہاں۔ مگر ان کے لباسوں میں یہ خاص بات تھی کہ وہ دیسی دیسی لباس نظر آ رہے تھے مطلب دیسی اسٹائل کے مغربی اسٹائل کے دیسی لباس نہیں تھے بلکہ اور بہت اچھے مطلب خوبصورت لباس تھے وہاں پر جو ان لوگوں نے مطلب اور عورتوں نے مردوں نے سب نے پہنے ہوئے تھے اور بہت خوبصورت ہے اس کے بعد وہ عامد صاحب نے مجھے دعوت دی کہ آپ اسٹور پہ آ کے دیکھیں جب میں اسٹور پہ گیا تو بڑا بہترین اسٹور انہوں نے بنایا ہوا اور اتنا زبردست کلیکشن ہے ان کے پاس بے شمار مطلب لباس تھے وہاں پر جو عورتوں کے مردوں کے اور ایک خاتون تو بہت پریشان کھڑی تھی کہہ رہی تھی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اتنے خوبصورت خوبصورت ہاں، اچھا ڈیزائن جی سارے خرید لوں <laughs> ہاں، تو حامد صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ کے توسط سے جو بھی آئے گا ہم اس کو ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے بہت اچھا اور ان کے پاس بہت اچھا کلیکشن ہے ایک دفعہ آپ وزٹ ضرور کریں وہاں پر جا کر ان کا ایڈریس ہے ٹوئنٹی four nineteen west Devon Chandni exclusive twenty four nineteen west Devon ان کا نمبر ہے telephone nine seven three six thousand seven seven seven six thousand آپ کو ہر طرح کے ہر ڈیزائن کے آپ کو کپڑے ملیں گے اور نہایت سستے داموں پر ہیں اور بہت اچھا کلیکشن ہے ان کے پاس ایک یعنی فوراً ہاں۔ جانا چاہیے وہاں اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کیا کہہ رہے تھے میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ آپ کے یہاں ایڈولٹ ایجوکیشن کا بھی کوئی پروگرام ہے تو یہ کیا پروگرام ہے اور مطلب اس سے کس طرح سے ہم لوگ استفادہ کر سکتے ہیں یہ ایڈلٹ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے بھی ہے کہ ویکلی لیکچر ہوتے ہیں کسی سرٹن ٹاپک سے ایڈلٹس کے لیے تقریباً وہ ظہر کے وقت یا شام میں کل پرسوں ایم ای سی میں شام میں لیکچر تھا عشاء کے وقت اس سے ایک ہفتہ پہلے دیوبان سے ایک بڑے عالم آئے ہوئے تھے ان کا لیکچر تھا تو اس طریقے اور ظہر کے وقت تقریباً ہر سیٹرڈے ہر سنڈے کو کرواتے ہیں ایڈلٹس کے لیے اچھا یہ لو اسٹاک کے لیے پھر ایک کال آئی تھی میرے پاس ابھی میں نے آف ایئر وہ کیا تو یہ لو اسٹاک جو ہے یہ تھرٹیتھ اکتوبر کو ہے تھرٹیتھ اکتوبر کو اور گیٹ وے تھیٹر میں ہے اور اس کا ٹکٹ ہے پچیس ڈالر اور پینتیس ڈالر جس میں جو ہے بیرو سرداری انور مقصود معین اختر قاضی واجد شہزاد رضا ایاز خان سعدیہ ملک اور عزیز وارسی حصہ لے رہے ہیں سربت صدیقی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر ہے eight four seven four zero nine six one four six eight four seven four zero nine six one four six بہت اچھا اور زبردست پروگرام ہے آپ لوگ ضرور وہاں پر جائیں اور انجوائے کریں بہت عرصے کے بعد شکاگو میں کوئی ایک اچھا پروگرام آ رہا ہے ٹاک ٹائپ کا اور میں کال لے لوں ہیلو دل سے آپ یار پہ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام معلوم کرنا تھا سر یہ جو موٹن گروپ میں جو بتا رہے ہیں یہ جو بچوں کے لیے جو سنڈے ہوتا ہے یہ کیا کرواتے ہیں اور کیا اسی کو فیس ہے ہاں جی, جی، سنڈے کو وہ بھی اسلامک ایجوکیشن ہے چار مضامین پڑھاتے ہیں اس میں تو اس کی فیس ہے تقریباً ایک بچے کی فیس ہے کوئی سوا سو ڈالر کے لگ بھگ اگر دو بچے ہیں تو تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اور اگر تین بچے ہیں تو اور کم ہو جاتی ہے تو فیس زیادہ نہیں ہے وہ چار گھنٹے کا پروگرام ہے ایوری سنڈے تو کیا ٹائمنگ کیا ہے اس کی سر یہ صبح دس بجے سے لے کے دو بجے تک ہوتا ہے اور یہ کتنی عمر کے بچے یہاں پہ آ سکتے ہیں یہ پانچ ساڑھے پانچ سے شروع کرتے ہیں آپ تو انشاءاللہ وہ پھر ہائی اسکول کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں گیارہ سال تک ٹھیک ہے سر تھینک یو بہت شکریہ اچھا وہ ایڈولٹ ایجوکیشن کا جو بتا رہے تھے اس میں مطلب یہ کہ ماڈرن گروہ میں ہے یا یہاں پر بھی ہے اس کا کوئی انتظام یہ دونوں جگہ پہ ہے دونوں جگہ پہ ہے جیسے ایم ای سی میں کچھ عربی سیکھ رہے ہیں جی جی ٹرانسلیشن جی۔ کے ساتھ سیکھ رہے ہیں تو اس طرح ایم سی سی میں بھی ہے تو انگلش بھی سکھائی جاتی ہے اس میں نہیں انگلش نہیں ہے اچھا، اچھا۔ عربی ہاں اس لیے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ نا تو اس کی ڈیٹیل نہیں ہے اس میں اچھا۔ خالی وہ لکھا ہوا ہے کہ ایڈولٹ ایجوکیشن پروگرام تو اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید انگلش کیونکہ بہت سارے تاریخ صاحب پیرنٹس ایسے ہیں یہاں پر کہ جو جن کو انگلش نہیں آتی ہے نا سیکھ سکتے ہیں مگر کوئی ایسے سینٹر نہیں ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو کے ساتھ جو ہے نا ایزیلی ایک تو بات نہیں کر سکتے ہیں دوسرے ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں جب تک جو ہے نا ان کو خود انگلش نہیں آئے تو ایسا کوئی پروگرام ہے آپ کی نظر میں نہیں انشاءاللہ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے تو جی۔ میں انشاءاللہ جو ہماری کمیٹیز ہیں ان سے بات کروں گا طارق صاحب اس کے اردو کے بارے میں کیا خیال ہے کوئی کلاسز ہیں آپ کے یہاں اردو کی نہیں اچھا <laughs> کیونکہ ظاہر ہے یہاں کے بچے جو ہاں بچوں کو اردو سکھانے ہے تو اس کے لیے آپ کیا نہیں ہمارے پاس ہونا چاہیے ہمارے صرف ہمارے پاس صرف پاکستانی اور ہندوستانی بچے نہیں ہیں جی۔ بنگلہ دیش سے بھی ہیں سومالین بھی ہیں عربی بھی ہیں بلکہ سیٹرڈے کو پروگرام ہے سب کی پارٹیوں میں سے ایک ایک ٹیچر بنا دیں گے تو ہم نے اپنے بچوں کو اپنی زبان دے گا اچھا ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا کیونکہ یہ اشتہار بھی بہت ضروری ہے اس کے بعد جو ہے ہم پھر دوبارہ بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے سابڑی نے آج ہی شروع کر د شکاگو میں دیوان ایونیو پر جانا پہچانا نام سابی نہاری نہاری اور دوسرے آئٹم کے ساتھ ان کی نئی ڈشیز چکن سیخ کباب کنہ پایا اور قیمہ آلو ٹرائی کریں ان کو ایک بار کھانے کے بعد بار بار کھانے کا دل چاہے اور ہر قسم کی تقریبات کے لیے یہ کیٹرنگ بھی کرتے ہیں ان کا ایڈریس ہے 2502 فائیو زیرو ٹو ویسٹ اور فون نمبر ہے seven seven three four six five thirty two seventy two hello سے آپ ایئر پہ ہلو آپ ایئر پہ بولیے ہاں، جس کو انگریزی آتی ہے کو انگریزی سکھانے کا انتظام کالج کالج میں میں ہے انگریزی سکھائی جاتی ہے لوگوں کو بلا لحاظ عمر جی آپ کی بات درست ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جاتا تھا انگریزی سیکھنے کے لیے جی بہت شکریہ آپ کو لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہم تو اپنے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس طرف جائیں دوسری طرف جائیں ہم اپنے اداروں کی طرف جائیں اور وہاں سے ہمیں تمام فیسلٹیز ملے ہمیں تو بہت شکریہ آپ کی کال کا نہیں صرف انگریزی کی حد تک بتا رہا ہوں میں جی جی صرف انگریزی سیکھنے کی حد تک بتا رہا ہوں نہیں نہیں ہم تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہمیں کسی چیز کے لیے بھی کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے بہت اچھی بات ہے اور اس کے لیے طارق صاحب میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے اگر اتنے مضبوط ہو جائیں تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے ڈونیشنس صحیح کہ جو کمیونٹی اگر ہمیں ڈونیٹ کرے جی جی ہیلو دل صاحب یار میں ہلو ہلو جی جی ریڈیو دل سے جی جی جی انجم گوہر کرم السلام علیکم جناب السلام علیکم کیسے ہیں انجم صاحب سب اللہ کرم آپ سنائیے خیریت سے ہیں جی سب خیریت ہے ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے اور آپ نے بڑی اچھی شخصیت کو مدعو کیا ہے آج جی بہت شکریہ صاحب کو جی جی جی اور بس میں ایک ہی بات اصل میں کہنا چاہ رہا تھا جی اردو کے حوالے سے جی طارق صاحب نے کوئی سود مند جواب نہیں دیا ہے اور اچھا۔ اردو کے فروغ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں جی،, جی جی اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ طارق صاحب بھی اس میں یقیناً اپنے ادارے میں ضرور کچھ کام کریں گے جی جی جی ہاں وہی میرا سوال تھا کہ جو بچے جو ہے نا ایکچولی بچوں کے لیے جو جی، جی۔ بچے اردو نہیں سیکھ پاتے ہیں صرف انگلش پہ ہی وہ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے اردو سکھانے کے لیے اور پڑھنے ایکچولی بولنا تو سیکھ جاتے ہیں گھروں میں لیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کو پڑھنا جب ان کو اردو پڑھنا آئے گی تو آپ ان کے لیے اردو کی کتابیں جب رکھی ہوں گی تو بعض وقت ہوتا ہے بچے بور ہو رہے ہوتے ہیں تو انگلش کی کتابیں اٹھا کے پڑھنے لگتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اردو کی کتاب اٹھا کے پڑھیں گے تو کچھ فائدہ میں ہوگا ان کو بالکل بالکل بالکل اور اس کے لیے ضرور جی کام کرنا چاہیے جتنے جی۔ بھی ہمارے ادارے تاریخ بھائی آپ کیا کہیں گے شکریہ جناب ایک منٹ رہے ہیں تاریخ بھائی کچھ کہہ رہے ہیں انجم بھائی میں وہ ہم اردو شروع کر دیتے لیکن مجھے بھائی امین حیدر سے ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں <laughs> حالانکہ اردو بہت ضروری ہے ہمارے بچے جو آج کل کے وہ صرف انگلش بولتے ہیں ہاں۔ اور ہے نا اپنی زبان ایسا لگ رہا ہے بھولتے جا رہے ہیں ہاں۔ میرا خیال یہ دیکھیے تہذیب جو ہے نا جی۔ جن ستونوں پہ کھڑی ہوئی ہے جی۔ اس میں ایک زبان کا جو ستون ہے نا جی جی جی, جی۔ وہ سمجھ لے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے صحیح اگر زبان جاتی ہے تو پوری تہذیب جاتی ہے جی جی جی تو لہٰذا ہم تمام اداروں کا انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جو ادارے ہیں جی اردو زبان سے منسلک جی جی ان کا فرض عین یہ ہے کہ وہ کم از کم اس پر گفتگو کریں اور اس بات کو آگے بڑھائیں ضرور کم از کم اپنے حصے کی بون جو ہے نا جی جی ضرور ڈالے پانی کے تعداد کے اندر ضرور ضرور انجم بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں بہت بہت شکریہ آپ کا دوسری بات اور دوسری بات ہمیں اپنے بچوں کو بولنا چاہیے کہ اپنی زبان بولو آپ دیکھیں کہیں بھی کھڑے ہو لوگ سوائے انگلش کے اور کوئی زبان بولتے نہیں اپنے بچوں کو بولنا چاہیے کہ بیٹا اپنی زبان بولو اپنی زبان زیادہ ہے ہمیں ٹھیک ہے انگلش ہاں۔ بول رہے ہیں تاریخ کیا انجم اچھا بھائی یہ آپ کا کمنٹ میں نے نوٹ کر لیا ہے تو میں ان شاء اللہ آپ کو آپ کو پتا یہ سارے ہمارے پروگرام ہیں جی جی تو اب میں آپ کو زحمت دوں گا آپ کو جو اردو کیا آپ کچھ اس کے لیے کچھ کرنا ہے کہ ہمارے لیے ہم ہماری مدد کریں کچھ ایم سی سی کی بھی مدد کر دیں انجم بھائی تم صاحب ویسے تو ایم سی سی کی اپنی لائبریری بھی ہے جی ہاں اور اس لائبریری سے بھی بہت سارے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں اس میں میرے خیال ہے تمام ہی زبانوں میں کتابیں موجود ہیں اگر میں غلط نہیں تو بک اسٹور میں تو موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ میں طارق صاحب اردو زبان میں ہے آپ کیا ایم سی سی میں اچھا یہ ایک پروگرام اور ہے آپ کے میں نے اس پہ ویب سائٹ پہ دیکھا تھا آپ کے special program for sisters and youth یہ کیا چیز ہے یہ سسٹرز اپنا پروگرام کراتی ہیں جیسے کل انہوں نے سسٹرز نے ہمارے عید پارٹ لک ڈنر کرایا ہے اچھا،, ہاں اچھا اچھا اچھا ویری گڈ نا یہ چیز اگر ایکسپلین ہو تو لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی یہ کیا پروگرام ہے یہ اس اچھا۔ لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ایم سی سی کے ممبر بنے زیادہ سے زیادہ ممبر اور ہمارے پاس اور بھی بہت کمیٹی ہیں بڑے بڑے پروگرام ہیں جیسے ہم ہمارے یہاں زکوٰۃ ڈسٹریبیوشن ہے جی جی جی ہاں جی فیونرل فیسلٹی ہے جی جی جی ہاں یہ بھی میں نے ہاں، لکھا ہوا اچھا، ہم آپ کو پتہ ہے پانچوں وقت نماز تو خیر بندوبست کرتے ہی ہیں ایم سی سی ایسا میرا خیال واحد ادارہ ہے پورے امریکہ میں کہ جو کہ ہم پورا فل فلیج ڈنر پرووائڈ کرتے ہیں افطار کے لیے اچھا اور آخری دس دنوں میں وہاں لہلت القیام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم تقریباً تین چار سو آدمی کو صبح سحری بھی پرووائڈ کرتے ہیں اچھا اچھا پھر جمعے کی نماز کے لیے ان دو سینٹروں کے علاوہ ہم اہیر پہ بھی ایم سی سی بندوبست کرتی ہے جمعہ کا جی جی جی جی ٹرمینل ٹو میں اس کی جگہ ہے جی، جی۔ تو مجھے یہ کھانے کے اوپر ایک بات یاد آئی ہے یہ ہمارے جو ہے اپنا اطر بھائی ہیں انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی اور ایک تجویز پیش کری تھی اور ایک انہوں نے پورا ایک تفصیل مجھے بتائی تھی وہ بات میرے ذہن کو لگی اور میں نے کہا کہ یار یہ واقعی یہ ایسا پروگرام ابھی تک ہوا نہیں ہے یا اگر ہوا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے آتر بھائی آپ ابھی ایک منٹ ایک منٹ آپ بتائیے گا ہم پہلے یہ کال لے لیں اس کے بعد آپ ذرا وہ بتائیے گا پروگرام جو بتا رہے تھے ہلو دل سے آپ ایئر پہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی ایم سی والوں نے عید کے لیے گیارہ سو سے زیادہ کچھ ٹوائز غریب بچوں کے لیے کلیکٹ کیا تھا میں نے پیپر میں پڑھا تھا جی ویری گڈ بہت شکریہ آپ کا جی اطر بھائی آپ وہ بتائیں ایکچولی بات یہ کر رہا تھا کہ چونکہ ہم ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے اور ہے کہ ہمارے ادارے بہت مضبوط ہو جائیں ان کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اسے ڈونیٹ کریں لوگ ہم ڈونیشن بہت ضروری ہے اگر ہم ایم سی سی وہ ادارہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈونیٹ کریں تو آپ کے جو ڈونیشن ہے وہ صحیح جگہ پر اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کی زکوٰۃ ہے خیرات ہے صدقات ہیں جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ والنٹیر بھی ہو سکتے ہیں ایم سی سی کے لیے جی۔ یہ بھی ایک ڈونیشن ہے اچھا اس میں سب سے بیسک نیسیسٹی میں ایک چیز ہے فوڈ تو کیا ہم ایم سی سی کو فوڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں جی ہاں ہم ہماری جو اسپیشلی یوتھ ہے نا وہ فوڈ اکٹھا کر کے یہ فوڈ پینٹریز کو پرووائڈ کرتے ہیں اس وقت ڈیورنگ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو عراق کے ریفیوجیز آئے ہیں ان کے لیے بہت کپڑے اور برتن اور چیزیں بڑی اکٹھی کی ہیں اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے وہ یوتھ کے انڈر ہی ہو رہا ہے میں یہاں پر ایک آپ سے ایک بات کروں گا طارق بھائی جی۔ میں میرا اکثر مطلب یہ کہ ظاہر ڈیوان پہ جانا ہوتا ہے ہمارا قریبی ہے وہ اور میں نے ڈیوان پہ یہ دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ جو ہوم لیس ہیں جو معذور ہیں جن کے پاس جاب یا گھر رہنے کا کچھ نہیں ہے وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے نہیں دیں خالی کھانا کھلا دیں ہوٹل میں اور اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار اس شخص کو نہیں پیسے نہیں چاہیے اس کو واقعی بھوک لگ رہی ہے اس کو کھانا چاہیے اور وہاں پر بے شمار لوگ ہیں میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو سوال کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بے شمار لوگ اور فیملیز ہوں گی اور خاص طور پہ ہماری خواتین جو ہیں وہ زیادہ مطلب یہ کہ شرم محسوس کرتی ہیں کہ باہر جا کے کسی سے کھانے کے لیے کہیں تو میرے ذہن میں یہی سوچتے سوچتے یہ چیز مطلب جب بڑھی کہ آخر وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے جن کے بچے جو ہیں مطلب گھروں میں بچے ہیں چھوٹے ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے اور میرے ذہن میں ایک چیز اور آئی طارق بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ بے شمار میں نے کئی دنوں سے سنا تھا کہ کچھ خواتین ہماری دیسی خواتین وہ طوائف بن گئی ہیں اور وہ وہاں پر جو ہے نا مطلب ایسا کام ڈیوان پہ اور رات میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے مطلب یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس عورت کے پاس جب کوئی راستہ نہیں ملا جب اس کو بچوں کے لیے کھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی اور جب کوئی راستہ نہیں ملا ہو سکتا ہے اس نے لوگوں سے سوال بھی کیا اور انہوں نے انکار کر دیا ہو تو مجبوراً اس نے یہ راستہ اختیار کیا یہ پاسبل ہے جی۔ تو میرے ذہن میں جب انہوں نے اپنا اتر بھائی نے یہ بات کی اور انہوں نے وہ بتایا بھی تھا کچھ کوشچن مطلب وہ جو بیسکلی میں ایکچولی معلوم یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ فوڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ایم سی سی کو تو وہ کس صورت میں کیا فریش فوڈ کر سکتے ہیں یا آپ کین کی صورت میں یا کس طریقے کے پینٹری جو ہے وہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں یہ یوزلی ہم چاہتے ہیں کہ جو کین وغیرہ میں بند ہو کیونکہ ورنہ اگر وہ فریش لائیں گے تو وہ ہمارے پاس اتنا انتظام نہیں ہے نہ ہمارے پاس گاڑیاں لوگ ولنٹری کام کر رہے ہیں تو وہ جو پیکڈ ہے نا ڈرائی ہے تو وہ اس کو اکٹھا کر کے پھر ہم بیگ بنا کے دیتے ہیں اچھا،, اچھا یہ ہاں۔ کرسچن میں یہ ہے مطلب وہ جو چرچ وغیرہ میں انہوں نے نے نہیں وہ وہ وہ وہ ہم اکثر دیکھا ہے ہے ہے ہے لائن لگی ہوتی کھانا ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا وہاں پر ہاں، مطلب جو سوپ کچن وغیرہ مطلب ہمارے پاس اگر طارق بھائی ایسا کچھ ہو سکتا ہے انتظام کے مطلب ایم سی سی یا ایم سی سی کے علاوہ اور بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو فلائی کام کر رہی ہیں شکاگو میں اور بے شمار مطلب یہ ہے کہ وہ ڈونیشن کے لیے اپیل بھی کرتے ہیں کوئی ایسا پروگرام کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا اسپاٹ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر جن لوگوں کے پاس فالتو کھانا ہے یا ہوٹل والوں کے پاس بچا ہوا کھانا ہے وہاں پہ فریزر ہوں یا لوگ لوگ جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہیں کیونکہ دیکھیں لوگ جو ہے نا پیسے دیتے ہوئے ذرا تھوڑا سا جھجکتے ہیں اور کھانا دیتے ہوئے جو ہے نا وہ نہیں جھجکتے کہ بھائی کھانا جو ہے کسی کی ضرورت بن جائے گا کوئی ایسا اسپاٹ بن جائے اگر کہ جہاں پر جو ہے یہ کھانا لایا جائے اور اگر اس کو فریز بھی کر دیں اس کو اگر وہ وہاں پہ لوگ نہیں آتے ہیں اس کو اگر ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اگر کوشش کی جائے تو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جہاں پر جو ہے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ شرماتے ہیں یا جو عورتیں ہیں بچے جا نہیں سکتے ہیں وہ اس اسپاٹ پہ آ کے کم سے کم کھانا تو کھا سکتے ہیں یہ جی بہت اچھا آئیڈیا ہے ہے میں میں میں میں انشاءاللہ جا کے کے اپنی اس بارے ہاں بات اصل یہ کہ ہمارے ایم سی سی کے اندر بھی اور میرے خیال ایم ای سی کے اندر بھی کچن موجود ہے اور مطلب وہاں پر فریزر اور فریج بھی موجود ہے تو ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ ہم کچھ لوگوں کے لیے یقیناً فوڈ اسٹور کر سکتے ہیں کہ ان کیس آف ایمرجنسی کسی شخص کو اگر جانا ہو تو وہ کہیں اور نہ جائے چاہے وہ مطلب سٹی کی طرف یا اسٹیٹ کی طرف یا کہیں اور نہ دیکھے بلکہ وہ اپنے ہی جو کمیونٹی کا جو سینٹر ہے اس کی طرف دیکھے ہاں۔ اور وہاں پر اس کو ہیلپ اویلیبل ہو اچھا لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں جو ڈیوان کے اوپر لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا کھانا مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یار یہ کیا مصیبت ہے یہ لوگ کہاں سے آ گئے یہ وہ لیکن کچھ نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ ان کی مجبوری ہو وہ جب وہ صرف جی۔ کھانے کی بات کریں تو اس قسم کا مطلب ایک پروگرام اگر ہونا تو بڑا اچھا ہے وہ کوئی بھی کرے سامعین آپ کو اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں seven seven three seven nine two one two four zero ہم آپ کی رائے بھی سننا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں ضرور رائے دیں seven seven three seven nine two one two four zero کیا کہہ رہے تھے آپ میں یہ تو مطلب فوڈ کے حوالے سے ایک بات تھی جی۔ ایک اور میرے ذہن میں کوشچن تھا اور وہ یہ تھا کہ جو ہمارے ایلڈرس ہیں جو بزرگ خواتین یا حضرات ہیں جی۔ وہ مساجد جانے کے لیے یقیناً دوسروں کے اوپر مطلب دوسروں کے اوپر متاج ہوتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے وہاں ڈرائیو کرنا یا مطلب ویدر کی سختی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے وہاں پر تو ایسا کمیونٹی کے اندر یا ایم سی سی کے نزدیک کوئی ایسا پروگرام ہے کہ ان ایلڈرس کے لیے کوئی شٹل کا انتظام ہو یہ اکثر میری باتیں ہوئی ہیں کچھ لوگوں سے اپنے کولیگ سے وہاں ایم سی سی میں ہی ایک تو اس کے ساتھ لائبلٹی آتی ہے کیونکہ جب آپ پبلک کو ٹرانسفر ٹرانسپورٹ کرتے ہیں خدا نہ کہتا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور پھر ہمارے پاس وہی ہے وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ منی میکس میئر گو وہ پیسے کا مسئلہ ہے کیونکہ آپ کو ایک گاڑی چاہیے پھر ایک ڈرائیور چاہیے ان کی ایک کے بجائے دو ڈرائیور چاہیے ہوں گے تو اس لیے وہ ہمارے ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر مخیر حضرات آگے بڑھیں بڑھیں تو یہ ہو سکتا ہے نہیں ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی ہے تاریخ جی جی جی جی ہم جمعہ کی نماز کو جاتے ہیں ویسے بھی جہاں پہ بھی نماز کو جاتے ہیں تو وہاں پر ہر ویک پہ کوئی نہ کوئی ایک نئی مسجد کے لیے کے بارے میں جو ہے نا پرچے ہوتے ہیں یا کوئی صاحب ہوتے ہیں کہ جی ہم مسجد بنا رہے ہیں اور ہمارا ایک ملین کا یا ڈیڑھ ملین کا جو ہے نا مطلب خرچہ ہے دل کھول کر دل کھول کر ہاں، انداز میں ہاں، اب کیا ہاں۔ ہوتا ہے کہ پانچ مسجدیں زیر تعمیر ہیں پانچ مسجدیں زیر تعمیر ہیں اور ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا گھر ہے اگر تم نے نہیں بنایا نامکمل پڑا ہوا جتنی دیر لگے گی اتنا زیادہ گنا تو وہ پانچ کے بجائے وہ پانچ کا فنڈ پہلے ایک مسجد کو مکمل کر لیں مطلب اس کے اندر کوئی مقابلے بازی نہیں ہوتی ہے اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جی وہ پانچ جو ہے نا مقابلے میں کھڑے ہوئے کہ کون پہلے بناتا ہے اس کو یہ تو مطلب اللہ کا گھر ہے اور ہر مسلمان کا فرض کرے تو سب کو مل کے کرنا چاہیے کہ نہیں پہلے ایک کمپلیٹ کر لو اس کے بعد دوسری ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں جیسے میں نے یہ بات کری کہ لوگ وہاں پر بھوکے اس طرح سے جو ہے نا کھانا مانگتے ہیں یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اللہ کا گھر تو بنانا چاہیے اچھی بات ہے لیکن یہ کہ قدم قدم کے اوپر ہر آدمی سے مقابلے میں بنا رہا ہے کہ اچھی سے اچھا زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کر کے بنائیں اتنا پیسہ جو لوگوں سے لیا جا رہا ہے اگر وہ پیسہ یا اس میں سے آدھا پیسہ ان کاموں پر اگر لگایا جائے اگر آپ دیکھنے نکلیں گے تو آپ کو بے شمار کام نظر آئیں گے اگر آپ صرف یہ دیکھنے نکلیں گے کہ مسجد کی جگہ کون سا پلاٹ خالی ہے وہاں پہ مسجد بنانا ہے تو آپ باقی چیزیں نہیں دیکھ سکتے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ دیکھیے جی آپ کا آپ کی جو سجیشن ہے جو آپ کا آئیڈیا ہے بڑا جی۔ ٹھیک ہے لیکن اب ماشاء اللہ ہماری مسلم پاپولیشن بھی بہت بڑھ رہی ہے جی،, جی جی اگر آپ کو یاد ہے مجھے پتا ہے کہ جب ہم سیونٹی ٹو میں آئے تھے تو یہی ایم سی سی ہم نے نارتھ اور کیڈزی ایونیو پہ چھوٹی سی تھی اور لوگ اتنے تھے کہ عید کی نماز ہم وہیں پڑھ لیتے تھے پھر آپ نے وہ وقت دیکھا کہ یہاں ہمیں مکار میں ایک پلیس رینٹ کرنی جی، پڑتی جی، تھی بالکل پھر ایم سی سی سے بہت مساجیں نکلی آئی سی آئی نکلی وہ ولا جی۔ پارک نے تو اس طریقے سے جو جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے پھر اس کی ضرورت بھی ہے اب جیسے ہم پچھلے بہت سے سالوں سے اب تک ایٹی نائن سے لے کے ایم ای سی کی جو جمنیزیم ہے اس میں نماز پڑھ رہے ہیں اچھا اب چونکہ بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہو رہی ہے کمیونٹی وہاں بہت ہو رہی ہے تو اس وجہ سے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک مسجد کی ضرورت ہے تو اس لیے مسجد یہاں شروع ہوئی دیوان ایریا کے اوپر ہر قدم کے فاصلے پر چار میرا خیال ہے پانچ مساجد ہیں میں ہر نماز میں گیا ہوں مجھے اتنے لوگ نظر نہیں آئے اگر وہ سارے ایک مسجد میں آ جاتے تو اب بھی جگہ باقی تھی نہیں اچھا اب <laughs> اب مسئلہ یہ ہے کہ مطلب ہے کہ فاصلوں کا ہاں جی یہاں کے موسم کا بھی آپ کو پتہ ہے مسلکوں کا بھی تو فرق ہے نا مسلکوں کا بھی تو بات ہے مسلک بھی تو ہیں سب سے بڑی اہم چیز تو مسلک اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ایم سی جی، جی، جی، جو ہے نا وہ موسٹ ڈیورسیفائڈ انسٹیٹیوشن ہے ان شاء اللہ وہ یہ چیز نہیں کرتے ہاں، ہاں، نہیں ہاں۔ کرتے ہیں کیا کہہ رہے تھے آپ اطر بھائی میں صرف یہی بات کر رہا تھا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ مطلب مخیر حضرات جو ہے وہ اگر آگے آئیں تو ہمارے پروگرامز جو ہیں وہ اور آگے بڑھ سکتے ہیں تو اسی لیے جو ہے ہم پروگرام کے توسط سے لوگوں سے اپیل کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایم سی سی کے ممبر بنیں ہاں اور اس کو ڈونیٹ کریں کیونکہ کیونکہ ایم سی سی وہ جو ادارہ ہے وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو بھی احتیاط جو بھی اس کے ڈونیشن آپ کے ہیں ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے چھوٹا کیونکہ اشتہار کافی رہے گا اور اشتہار ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ہر قسم کی پاکستانی اور انڈین گراسری کا مرکز 2340 west Devon phone number 773-274-9600 773 274 four ten A M two eleven P M seven days a week سو فیصد زبیہ حلال اور تازہ گوشت فراہم کرتے ہیں address twenty three forty west Devon phone number زبیہ زبیہ حلال میٹ غیر ثابت کرنے والے کو پچاس ہزار سکہ رائج الوقت انعام اور یہ انعام کوئی بھی نہیں جیت سکتا ہلو آپ السلام جی سب کہہ رہی تھے کیا کہیں گے آپ اس بارے میں جناب اچھا، میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں ادھر صاحب کی باتیں سن رہا ہوں جی مسجدیں تو بھائی بھائی بننا بننا بننا چاہیے چاہیے چاہیے ضرور ہر جگہ میرے نہیں نہیں میں نے کہا مسجدیں بننا چاہیے مسجد بنا رہے ہیں مگر جو یہ چیزیں جو صورت حال دیکھنے میں آتی ہے اس کے ساتھ یہ بھی کام ہونا چاہیے جناب وہ کام بھی کر سکتے ہیں یہ جی۔ کر نہیں پاتے جی۔ مسجدوں کو روکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب علی جی جی جی, جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بہرحال بہت شکریہ آپ کی کال کا ہیلو دل سے آپ ایئر پہ ہیلو آپ ایئر پہ تو کال ڈراپ ہو گئی تو ہم دوبارہ جو ہے اس کو ابھی شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اٹلی ساری دنیا میں اپنے پیزے کی وجہ سے مشہور ہے اور ایلونائی میں اٹالین ایکسپریس ہنڈریڈ پرسینٹ اجزا سے تیار کردہ پیزے کی وجہ سے مشہور ہے اس کے علاوہ چکن چکن بریانی چرگا اٹالین بیف اور دوسرے قسم کے سینڈوچز لوگوں میں بہت پاپولر ہیں آپ کو کوئی پارٹی یا تقریب کرنا ہو تو اٹالین ایکسپریس کو کال کریں ان کا نمبر ہے seven seven three seven six one seven seven zero zero اور ایڈریس ہے twenty three zero seven west Devon hello دل سے آپ ایئر پہ السلام علیکم جمال بھائی وعلیکم السلام جی مدثر بات کر رہا ہوں خیریت جی مدثر بھائی کیسے ہیں آپ بھائی ایک بہت اچھا کار خیر ہے اثر بھائی کو بھی کہیں کہ اس میں لگے رہیں اور جی۔ مطلب یہ کہ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے یہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ مدثر آپ کا بہت شکریہ اور خیریت سے ہیں آپ جی اللہ کرم آپ کی دعائیں بس لو ہم لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ لوگوں کو سکسیز دے اس معاملے میں انشاءاللہ جی، بہت شکریہ اللہ حافظ ہلو دل سے آپ پہ السلام علیکم جی کیا ہے جی بھائی سب آپ سنائیں سر وہ بہت سارے لوگ دیوان پہ ایسے ہیں جو بیچارے ان امپلائڈ ہیں جی جی اور نشوں میں پڑ گئے ہیں جی, جی۔ کی وجہ سے ہوم لیس ہیں نہیں وہ جی گاڑیوں میں سوتے ہیں کم از کم ان کا ونٹر میں ونٹر کے ٹائم پہ کہیں وہ بیچارے جا کے رات گزار سکے ایسا تو انتظام ہونا چاہیے بہت اچھی بات کی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے پہلی مرتبہ اور ضرور ہم طارق بھائی یہ سن رہے ہیں اور اس بارے میں ضرور یہ جاوید صاحب آپ کو بہت شکریہ کال کا اور جی۔ آپ ہی جیسے مخیر حضرات کے ہم لوگ منتظر رہتے ہیں کہ جی۔ آپ جیسے لوگ ڈونیٹ کریں اور ہمارے اداروں کو مضبوط بنائیں بہت شکریہ آپ تو ہم دوبارہ ایک منٹ ٹریول اینڈ ٹور دنیا میں کہیں بھی سفر کرنا ہو علی بھائی سے رابطہ کام کریں pleasant travel and tour seven seven three five zero eight one nine two seven address sixty two fifty seven north Clark سب کو خبر ہے سب کو پتا ہے عثمانیہ کا انداز سب سے جدا ہے بزنسی باتیں کرنا ہوں شادی بیاہ کی یا کھیل کود کی عثمانیہ فیملی ڈائننگ سے بہتر کوئی جگہ نہیں پرسکون ماحول دوستانہ سروس لذیذ کھانوں کے ساتھ باتوں کا لطف بالا ہو جاتا ہے نہاری بریانی مٹکا گوشت آئٹم کیا نہیں پائیں گے آپ ایک خوشخبری اور ہے کہ عثمانیہ فیملی ڈائننگ اب رات تین بجے تک کھلے رہتے ہیں آپ کی خاطر ان کا ایڈریس ہے آپ کو چائنیز حلال زبیہ کھانا ہے تو عثمانیہ فیملی ڈائننگ کے بالکل سامنے عثمانیہ حلال چائنیز 2253 ویسٹ ڈیوان 773-338-4488 یاد رکھیں عثمانیہ فیملی ڈائننگ سامعین آپ نے ہماری گفتگو سنی ہمارے ساتھ مسلم کمیونٹی سینٹر کے صدر جناب طارق ملحان صاحب موجود ہیں اور اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں seven seven three seven nine two one two four zero ہم آپ کی کال کے منتظر ہیں کوئی بھی اچھی تجویز اگر آپ کو دینا ہے یا جو باتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر کوئی کمنٹ دینا ہے تو آپ ہمیں بلا تکلف کال کر سکتے ہیں ہم اتنی دیر اشتہار چلا لیتے ہیں بہروز سبزواری بہت اچھے مصرا ثانی تو کمال ہے ویسے رو رو کے آج کہتی ہے ایسے رو رو کے ایسے رو رو کے یہ ہے لوس ٹاک کے دودھ پر کلپ نہیں ہے بال آئی اکتوبر تھرٹیت کو لوس talk Moin Akhtar Etihad air line اور ٹرکش ایئر لائن اور اس کے علاوہ دوسری کئی ایئر لائنز کے ہول سیلر پاکستان کا ticket seven hundred ten dollar plus fuel surcharge and tax اگر آپ دل سے پروگرام کا نام لیں گے تو additional discount twenty dollar telephone number seven seven three five zero eight one nine two seven India کا ٹکٹ بامبے کا three hundred seventy five dollar plus fuel surcharge and tax pleasant travel ماشاء اللہ دلہن تو اتنی خوبصورت لگ رہی ہے ہاں یہ سارا کمال ریگل اور ریگل ٹریڈر کا ہے اچھا یہ تمام خوبصورت زیورات اور لباس دیوان ایوینیو پر واقع ریگل جیولرز اور ریگل ٹریڈر خریدے گئے ہیں ریگل جیلرز کے پاس 22 ٹو کیرٹ گولڈ اور ڈائمنڈ جولری ہے ان کا ایڈریس ہے twenty five west Devon avenue اور فون نمبر ہے 7732624377 صبح 11 بجے سے رات 8 بجے بجے تک کھلے ہوئے ہیں ریگل ٹریڈرز ہر قسم کے ملوثات ساڑیاں اور سوٹ کے لیے 616 west Devon phone number 7739731368 toll free number ہے one open 7 days a week regal traders میں ہر طرح کے انڈین پاکستان پاکستانی سٹائل کے ڈریسز ساڑیاں دستیاب ہیں ریگل جی ٹریڈرز حیدرآباد سے کلچر کے مثال سب دیتے ہیں ایک تہذیب انور مقصود شائستگی تمدن ہر لکھنے والے نے حیدرآباد کے کلچر کے بارے میں لکھا ہے مگر آپ دونوں سے بات کر کے مجھے صرف آپ کی ٹون جو ہے وہ حیدرآبادی ہے آپ دونوں مجھے کسی زاویے سے حیدرآبادی نہیں لگ رہے ہیں الزام تراشی کیا کو کر رہے ہیں بھائی پہلے ہم بات کر رہے تھے سن وقفے سے پہلے کیا بول رہا تھا تو میری گڑگی میں تو بھول جڑی چھوڑتا میں تیری گڑگی میں انار چھوڑوں گا ہاں میں تو بولے تو رسی بام چھوڑتا پورا بات کر رہا ہوں تم بھی کیا موین اختار ہاں، بریک پہ جانے سے پہلے کیا بول رہے تھے کہ پاکستان ترقی کا کو نہیں کیا یہ تو موین اختار لوس ٹاک تیس اکتوبر پھول میں تیر رہی تھی جو سمندر میں جہاز دور سے صاف نظر آتے تھے محمود و ایاز یہ تھے موین اختر موین اختر نہیں معلوم جب آزادی کیا ہے نہیں معلوم جب آزادی کیا ہے یہ کیوں چھٹی منائی جا رہی ہے یہ تھے معین اختر کسی بھی تقریب میں میوزیکل پروگرام کے لیے کال کریں رات بینڈ مدثر کو three one two six zero seven nine three three zero Awami Bazaar آپ کے پیسے ویسٹرن یونین کے ذریعے پاکستان پہنچاتے ہیں seven seven three two seven four ninety six hundred two three four zero west Devon Awami Bazaar flaming wok and green restaurant flaming wok and green restaurant nine zero three north Halsted ان کے پاس ہر قسم کے کباب بریانی بہاری چپری کباب اور بہترین کھانوں کا مرکز فلیمنگ واکر اینڈ گریل اور ان کا حلیم کھانا نہ بھولیں گھوٹے والی حلیم بناتے ہیں حامد پہلوان حامد پہلوان مشہور حلیم والے فلیمنگ واک اینڈ گریل میں حلیم بنا رہے ہیں گھوٹے والی حلیم آپ کھائیں گے طبیعت خوش ہو جائے گی ایک مرتبہ ضرور جائیں nine zero three north fourth street seven seven three four six five seven two four six تو آپ کیا کہہ رہی تھی ذرا پڑھے ہوں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ہیوسٹن میں ایک پاکستانی سرمایہ کاروں کی تنظیم اوپن کی جانب سے ایک استقبالیہ میں شرکت کی اور کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان بہترین ملک ہے اور حکومت پاکستان ایسی پالیسیاں بنا رہی ہے جن میں انتہائی پرکشش مراد موجود ہیں اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی ادارے امریکہ اور پاکستان میں پالیسیاں بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان اداروں میں پاکستانی اسکالرز اور محققین شامل ہوں اس حوالے سے پاکستانی امریکن کو ان شعبوں میں خصوصی توجہ دینی چاہیے اور ہاں اس کے علاوہ انگلینڈ میں ایک دل کا آپریشن کیا جو دنیا میں پہلی مرتبہ کامیاب ہوا دنیا میں پہلی مرتبہ دل کے آپریشن کے دوران ایک برطانوی سرجن نے مریض کو نہ صرف مصنوعی دل لگایا بلکہ اس کے ضائع ہونے والے دل کے عضلات کو بھی اسٹیم سیل ٹیکنالوجی کے ذریعے مرمت بھی کیا ٹیم میں شامل ایک سرجن کا کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اسٹیم سیل اور مصنوعی پمپ کے مشترکہ استعمال سے مریض کئی سالوں تک بھرپور زندگی گزار سکے گا اور آپریشن کے بعد مریض نے بتایا کہ وہ پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہا ہے یعنی مصنوعی دل لگانے کے بعد ہاں سامعین آپ نے سنا ہمارے ساتھ مسلم کمیونٹی سینٹر کے صدر جناب طارق ملحان صاحب ہیں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی تجویز آتی ہے کوئی بھی بات آتی ہے آپ ایم سی سی کو ضرور پہنچائیں جو بھی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کسی فلائی کام کے سلسلے میں کسی بھی اور ان کا جو ہے اسکول والا سلسلہ بہت اچھا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہاں پر اسکول میں داخل کریں اور وہ بالکل اسی اسٹوڈنٹ کی طرح سے جو عام اسکولوں میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہی کے مطابق ہوں گے وہ ان کو جو ہے گریجویشن انہی کی طرح سے ہوگا ہر چیز وہ مطلب اسی طرح سے ہوگی آپ یہ نہ سوچیں کہ اس میں اور ان کی تعلیم میں کوئی فرق ہوگا تعلیم ایک جیسی ہوگی ایک صاحب کو کال کرتے ہیں میں ابھی ہلو دل سے آپ یار پہ ہاں جی مجھے یہ کہنا ہے یار مسجدوں کا بڑا چکر چلا ہوا ہے تو وہ مسجد کا تو معاملہ ایسا ہے کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایما کی حرارت والوں نے پر دل نمازی بن نہ سکا برسوں کا پرانا پاپی ہے ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نمازی بنا دے ہم سب مل کے دعا کریں گے آپ فکر نہیں کریں انشاءاللہ جلد ہی یہ سب ٹھیک ہو جائے گا جی، جی۔ تو سامعین ہمارا نمبر ہے seven seven three seven nine two two one four zero کوئی بھی تجویز ہو آپ ڈائریکٹ ایم سی سی کو بھیج سکتے ہیں آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں ایم سی سی جی کی ویب سائٹ پہ جائیں مسلم کمیونٹی سینٹر آپ گوگل سرچ میں جائیں گے آپ کو ساری جو ہے اس کے بارے میں تفصیل مل جائے گی آپ کو سارے پروگرام کے بارے میں طارق صاحب یہ ایک اور یہ تھا outreach and interfaith program یہ کچھ تبلیغ وغیرہ کے بارے میں یہ اسپیشلی رمضان کے مہینے میں ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اچھا وہ ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم افطاری کیسے کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ افطاری کرتے ہیں اچھا اچھا اچھا تو اس کے بعد وہ کھانے میں شامل ہوتے ہیں پھر ہم اپنا پروگرام ان سے مطلب ایکسچینج کرتے ہیں ان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں پھر جی۔ اپنا بھی اور دوسرا یہ ہے کہ ریگولر بیسس پہ اسپیشلی جمعے کے دن جی۔ ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اچھا۔ وہ آ کے بیٹھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں خطبہ سنتے ہیں اچھا تو چونکہ یہ خطبہ اگر انگریزی میں ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی ذرا سمجھنے میں آسانی ہے اچھا تو یہ پروگرام ہے اور یہ فنرل ارینجمنٹ جو ہے آپ کے یہاں جو فنرل ارینجمنٹ ہے اس میں جی۔ کیا آپ لوگ کوئی اگر جو جس کے پاس پیسے نہیں ہو تو اس کے لیے کوئی فنڈ وغیرہ آپ کے پاس یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس کسی وقت کافی عرصہ پہلے ہم نے بہت سی گریو سائٹس خرید لی تھیں اچھا یہ جو پیٹرسن اور ویسٹرن ہاں جی, جی۔ تو اگر کوئی ایسا غریب ہے تو وہ کچھ مخیر حضرات بھی لے لیتے ہیں جنہوں نے اچھا، اچھا۔ لیے ہوئی ہیں اور ہم بھی ان کی مدد کر دیتے ہیں اچھا اچھا تو آسانیاں ہیں اس کے ہاں جی، بارے میں اور یہ اگر جب یہ ہمارے فیونرل ہوم کو استعمال کرتے ہیں وہ فردوسی فردوسی ہے ان کا نام جو مفتی ہارون مفتی ہارون جی۔ مفتی ہارون جی۔ تو وہ مطلب ہے کہ بڑا اکنامیکل ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ آپ یہاں امیرکن فیسلٹی استعمال کریں جی جی اور وہ بھی ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ جی۔ کوئی پرابلم ہے تو دے ول ڈو یہ میرج سیریمنیز جو ہوتی ہیں میرج شادیاں وغیرہ جو مطلب ہاں۔ بہت سارے پروگرام ہیں آپ کے میں نے دیکھا وہاں پہ کافی کافی زیادہ مطلب ہر چیز کے بارے میں آپ نے تقریباً پروگرام کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں جی جی تو آپ پوچھ رہے تھے کچھ آپ کچھ پوچھ رہے ہیں تو طارق بھائی آپ کیا کہیں گے پھر ہمارے سامعین کو کوئی میسج دینا چاہیں آپ جی ہمارا محسوس تو یہی ہے کہ آپ یہ جو اسلامی ادارے ہیں یا آپ کے اپنے ادارے ہیں آپ ان کی مدد کریں اس سے آپ آئیں تاکہ ہماری مسجدیں آباد ہوں جی جی جی اور ان کو بڑے پرسکون طریقے سے چلائیں جی، جی، اور جی۔ کوئی ذاتی اختلافات ہوں تو ان کو اندر ہی اندر فیصلہ مطلب آپس میں فیصلہ کر کے سمجھا لیں بجائے اس کے کہ ہم عدالتوں میں بھاگ جائیں گے ریڈیو جی- پر کہیں ہاں جی۔ <laughs> طارق صاحب آپ یہ بتائیں گے آپ کی ممبر شپ کی کیا فیس ہے سنگل یا فیملی ہاں کے ساتھ یہ سنگل ہماری ہے نائنٹی ڈالرز پر ایئر اور فیملی ہسبینڈ وائف ٹیم کی جو ہے وہ ہے ایک سو پچاس اور بچے جو اٹھارہ سال سے چھوٹے ہیں وہ اسی میں شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد لائف ممبر شپ پر ہے پندرہ سو ڈالر کی جی اور باقی پھر سینئر سٹیزن کی ہے اسٹوڈنٹس کی ہیں جی جی جی ہاں, ہاں، تو یہ تو کافی آپ نے پروگرام بتایا سامعین آپ نے سنا ہمیں طارق صاحب نے کئی پروگرام بتائے ہیں جس میں full time part time education ہے بورڈ آف ایجوکیشن سے ریکگنائز ہے بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ پروگرام ہیں ان کے اس کے علاوہ میرج سرمنیز ہیں special arrangement for special program for sister and youth انہوں نے بتایا اور اس کے علاوہ فوڈ کے بارے میں بھی جو تھوڑا بہت ہے لیکن یہ فوڈ کا جو ہے ابھی مسئلہ حل ہوا نہیں ہے یہ حل ہونا ہے اس کے لیے جو ہے نا بات چیت کرنا پڑے گی اور اس کے علاوہ بہت سارے انہوں نے اپنے پروگرام بتائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ یہ جتنے بھی پروگرام ہیں یہ ظاہر ہے کہ آپ ہی لوگوں کی ہیلپ سے ہو سکتے ہیں مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ پیسہ دے یا ان سارے پروگراموں کے لیے کرے ہمیں اپنے لوگوں کے پروگراموں کے لیے ان پروگرامس کے لیے اپنے لوگوں کی ہیلپ کے لیے خود ہی پیسے کرنا پڑیں گے خود ہی سب کرنا پڑے گا تو آپ لوگ ان سارے پروگراموں کو دیکھیں تفصیل معلوم کریں اس کے بارے میں مطمئن ہوں اس کے بعد جو ہے آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ جو ہے ڈونیشن دیں اور ان پروگراموں کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں ہم لوگوں کے اور بے شمار لوگ جو ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے ان کی مدد ہو جائے کسی فیملی کی تو اس کے بارے میں ضرور سوچیں سیریز اور اس کے بارے میں فوڈ ڈپازیٹری سے بھی کوئی تعلق ہے یا مطلب جو آپ پینٹری میں جو فوڈ جمع کرتے ہیں وہ ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں یا ان سے کوئی ہیلپ لیتے ہیں کسی قسم کی یہ ہماری ہم اکٹھا کر کے انہیں فوڈ پینٹریز کو ہی پرووائڈ کرتے ہیں اچھا اچھا ہاں جی تو یا کو تقسیم کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اسٹوریج وغیرہ ہے اس کا یا ہمارے پاس مطلب جو ہماری فیسلٹیز ہیں اسی میں رکھتے ہیں فوڈ پینٹری بولے فوڈ پینٹری مطلب وہ پھر سب کے نان مسلم مسلم سب کے لیے ہوتی ہے نا اور پھر دوسرا یہ مطلب-, مطلب جو بھی نیڈی لوگ ہیں ان کے لیے مطلب۔, مطلب اس میں کوئی ایسا نہیں کہ مسلم فوڈ ہو تفریق تو نہیں کرتے نہیں نہیں پھر یہ ہے کہ جو council of Islamic organization of greater Chicago ہے وہ بھی اس میں بڑے بڑھ چڑھ کے کام لیتی ہے لیکن دائیں بھائی وہ مسلم جو افراد ہوں گے وہ تو وہاں جاتے ہوئے جھجھکتے ہوں گے نا کہ وہاں تو ہر طرح کا فوڈ ملتا ہے سب کو ہاں وہ تو صحیح ہے لیکن ہمارے لیے تو سیپریٹ ہونا چاہیے تو ہم مطلب ہے کہ جو ایسے مستحق ہیں ان کو ہم زکوٰۃ کے ذریعے مدد کرتے جی، ہیں جی۔ ہر روز مطلب ہے کہ ہر ویکینڈ پہ لوگ لیکن آپ یہ تجویز ضرور ذہن میں رکھیں پینٹری کی کہ جی، مسلم کے لیے جو فوڈ کا ہے تاکہ جو آدمی جا رہا ہے وہ ایزی فیل کرے کہ یہ اپنی جگہ ہے اور مطمئن ہو کے وہاں پہ کھانا کھا سکتا ہے یہ میں نے لکھ لیا ہے ضرور اس پہ بات ہوگی تو سامعین آپ نے سنا آپ نیکسٹ ویک میں ہمارا پروگرام بہت اہم ہے بہت ہی نازک مسئلے کے اوپر اور اہم مسئلے کے اوپر ہے اور وہ سب کے لیے اور خاص طور پہ خواتین کے لیے ہے تو اس پروگرام کو سننا نہ بھولیں اس میں اپنی رائے ضرور دیں بہت ہی اہم پروگرام ہے نیکسٹ ویک میں تو انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ ویک پھر مخاطب ہوتے ہیں جمال صدیقی کو اور طارق مولان صاحب ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے جو ہے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا تو یہاں بلانے کا مجھے بہت بڑا شکریہ اور I really thankful on behalf of M C C and M E C ضرور تو تھینک یو ویری مچ جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے کسی موقع پر جب بھی پڑے جی سامعین اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ اگلے ہفتے پھر بات ہوتی ہے اللہ حافظ خدا حافظ فی امان اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ and you by magic media group Siddiqui. سو ریسپانسیبلٹیو ایس پی سی انارپورٹ اور